معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی دینی بھائی کو کسی گناہ پر آر دلایا تو اس کی موت نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے وہ گناہ صادر ہو جائے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پانچ یہ حدیث موضوع ہے